پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ ہم پھر سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے جی ہاں سلسلہ مدنی قاعدہ میں آپ کو خوش آمدید یہ سلسلہ ہمارا ہے مدنی منو اور مدنی منوں کا جی بڑے اسلامی بھائی بھی اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو آج کا سلسلہ بھی ہے سجا رنگ برنگے مدنی پھولوں سے تو آج کے سلسلے کو بھی اول تاخیر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے اور آج آپ کا سبق ہے ہر تا جی یہ سا ملاحظہ کیجیے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں اب آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام آسمان واہ پیارے پیارے پھول یہ ہے ریل گاڑی کا انجن اور انجن کے پیچھے ہیں کچھ ڈبے اور ہر ڈبے میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں مگر چار ڈبے ایسے ہیں جن میں کچھ سامان نہیں مگر ان ڈبوں میں ایک ایک حرف ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ سا کون سا ہے اب یہ ریل گاڑی دوبارہ چلی جی یہ کون سا حرف ہے اللہ عز اللہ جل کیا یہ سا ہے جی نہیں اب ایک اور حرف نظر آئے گا اور یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہے اور یہ ہمارا آج کا سبق اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ سبحان اللہ تو پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہر سا کی خوب اچھی طرح پہچان ہو گئی ہوگی ان شاء اللہ تو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نام سے متعلق اپنا مرحلہ جس میں ہم آپ کو نام رکھنے سے متعلق مدنی پھول دیتے ہیں اور آج ان شاء اللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ہر سا سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ مدنی پھول پیش کرتے ہیں افضل یہ ہے کہ ساتویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور اسی دن اس بچے کا جو ہے نام رکھا جائے عقیقہ کرنے سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے ساتویں دن اس کا نام رکھنے کا حکم فرمایا ہے تو مدنی منع کی ولادت ہو جائے تو ساتویں دن جو ہے نام رکھے اور اچھے نام رکھے پیارے نام رکھے نام رکھنے کی ذمہ داری ہے کس کی نام رکھنے کی ذمہ داری ہے اس کے والد صاحب کی تو والد صاحب کو اچھے سے نام کا انتخاب کریں یا کسی بزرگ سے کسی عالم سے نام رکھوائیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے نام معلوم کیا جائے آپ کا نام کیا ہے تو بتاتے ہمارا نام یہ ہے تو جو سامنے سننے والا ہوتا ہے تو کتنا پیارا نام ہے جس طرح ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے سلسلے میں ایک مدنی منا اور ایک مدنی منی آئی تو دونوں بہن بھائی تھے تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو مدنی منع نے بتایا میرا نام زمزم ہے کتنا پیارا نام ہے اور جو مدنی منی تھی اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا اجوا ہے اجوا کیا ہے اجوا یہ کھجور ہے کھجور کا نام ہے اور بڑے پیارے پیارے نام ہوتے ہیں کہ بندہ سنتا ہے تو سنتا ہی چلا جاتا ہے اور اس سے بس اوقات گھر کی تہذیب کا بھی معلوم ہوتا ہے جی اچھا یہ نام رکھا گیا یہ تو بڑا پیارا نام ہے اچھا جی آپ کے بھائی کا نام کیا بتا یہ ہے اچھا آپ کے گھر میں جو مدنی منی ہے اس کا نام کیا ہے مدنی منی کا نام یہ ہے تو بندہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے تو برے نام نہیں رکھنا چاہیے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا کہ ہمیں یہ نام بتا دیں ہمیں ہمیشہ نام کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ نئے نام کے چکر میں اترے بھائی نئے نام کے چکر میں کیا پڑے ہوئے آپ وہ نام رکھیں جو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے اللہ عزوجل کے صفاتی نام ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ کے نام رکھے وہ نام رکھیں تاکہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں اور سب سے پیارا سب سے اچھا نام میٹھا نام کون سا ہے محمد تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی نسبت سے آپ اپنے مدنی منع کا نام محمد رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے کہ جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے وہ ان شاء اللہ زوجل بخشا جائے گا اور دنیا میں اس کی برکات دیکھے گا تو کتنی پیاری بات ہے کہ دنیا میں جو ہے اس کی برکات ملیں گی اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں سا سے نام رکھنا ہے جی تو آج ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اگر آپ سا سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں جی یہ ملاحظہ کیجیے سماما اس کے معنی ہیں بھری شاخوں والا ایک پودا اور یہ صحابی کا نام ہے کون سا نام ہے سماما کون سا نام اگر کسی کا نام سماما ہوگا وہ تو خوش ہو گیا ہوگا کہ آج جو ہے میرا نام لیا گیا ہے اچھا جی یہ ایسے صحابی ہیں کہا جاتا ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ قید کر کے جو ہے لائے گئے انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا آپ چلے گئے پھر غسل کر کے کپڑے دھو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے تو سماما نام جو ہے آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک اور نام آپ کو بتا رہے ہیں سوبان اس کے معنی ہے توبہ کرنے والا اور یہ بھی صحابی کا نام ہے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر آزاد کر دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال تک سفر و خدر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے تو یہ بھی ہمارے بہت ہی پیارے صحابی ہیں تو ان کی نسبت سے بھی آپ اپنے مدنی منع کا نام پکارنے کے لیے صوبان رکھ سکتے ہیں اب مدنی منوں کی بات کرتے ہیں جی یہ ایک نام ملاحظہ فرمائی سویبا اس کے معنی ہیں رجوع کرنے والی لوٹنے والی اور یہ حضرت سوئیبا رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اس نام کا جو تلفظ جو ہے لوگ بگاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سوبیا سوبیا یہ زیادہ بولا جاتا ہے تو اس کا درست تلفظ ہے سوئی با کیا ہے سوئی با تو آپ یہ نام بھی اپنی مدری منی کا رکھ سکتے ہیں جی ایک نام اور ملاحظہ فرمائیے سمن اور اس کے معنی ہے قدر و قیمت تو آپ اپنی مدنی منی کا نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج آپ کا سبق کیا ہے اچھا جی ایک بات بتائیے کہ جب بہت سارے پھل جمع ہوں جس میں کیلا ہو سیب ہو انار ہو انناس ہو دیگر پھل جمع ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں تو آئیے آج آپ کو ایک مرحلہ دکھاتے ہیں جس میں آج آپ کو آپ کا سبق بتایا جائے گا تا سے کیا آتا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی من اب آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام جی ٹھیک اور یہ سیم یہ شریف کام اور یہ ڈال کے دلی سیم اب آپ کو اسکرین پر کون سا حرف نظر آ رہا ہے ہاں۔ اللہ ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو ہر تھا سے آتی ہے چلے جی ذرا سوچ کر بتائیں نہیں بھائی چلے پھر سوچ کر جواب دیں ارے نہیں بھائی چلے ایک موقع اور دیتے ہیں لیکن اب جواب درست ہونا چاہیے سوچیے جی ہاں یہ جواب درست ہے سا سے آتا ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ جی تو سا سے کیا آتا ہے اور جو اسکرین پر مدنی منع موجود ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے پکاریے سا سے سا سے سا سے جی اس کو ذہن نشین کر لیجئے تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں اچھا ہمیں تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آپ ہمیں کوئی اچھے اچھے کام بتائیے اچھے اچھے کام کیا ہوتے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں اچھے اچھے کام ہمیں کرنے چاہیے کچھ اچھے اچھے کام بتائیے جی مائک قرآن شریف پڑھنا جی قرآن شریف پڑھنا یہ اچھا کام ہے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور کون بتائے گا روزے انکل روزے انکل جی کیا بول رہی ہیں آپ دوبارہ کہیے روزے روزے روزے روزے اور بھی تو بولیے آگے یہ کہنا چاہ رہی ہے روزے رکھنا جی روزے رکھنا یہ بھی اچھا کام ہے رمضان مبارک کے دن جاری و ساری ہیں تو اس میں روزے بھی رکھنا چاہیے یہ بھی اچھا کام ہے قرآن شریف پڑھنا روزے رکھنا اور کون بتائے گا کوئی اچھا سا کام نمازیں پڑھنا نمازیں پڑھنا جی یہ بھی اچھا کام ہے نمازیں بھی پڑھنا چاہیے اور مدنی منع جو ہے وہ جو بڑے ہیں وہ مسجد جا کے پڑھیں جو چھوٹے ہیں وہ گھر میں نماز کا اہتمام کریں اور مدنی منیا تو گھر میں ہی نماز پڑھیں اپنی امی کے ساتھ اور کوئی اچھا کام بتائیے سچ بولنا جی سچ بولنا یہ اچھا کام ہے تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور کون بتائے گا اچھا کام جی آپ بتائیں گے چلے ان کو دیں بھائی دیں ان کو آپ کیا بتائیں گے اچھا کام اچھا کام اچھا کام تو اچھا کام کیا ہے بتائیے کیا ہے اچھا کام نہیں آ رہا بھی اچھے کام کرنا چاہیے یہ بھی اچھی بات بتائی انہوں نے تو ٹھیک ہے تو اچھے کام کرنا چاہیے سیدھے لے کر جانا ہے اور اب نیچے سے معمولی سا اوپر اور اس کے اوپر تین نقطے یہ ہو گیا تو چلیں جی اب آپ بتائیے پینسل کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں پھر سیدھے لے کر جائیں نیچے سے تھوڑا سا لکھنا بھی آ گیا و جل جزاک اللہ خیرہ خیرا جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں آج ہم نے آپ کو کون سا حرف لکھنا سکھایا تا جی اب یہاں پر جو ہے کون سا لکھ کر ہمیں دکھا رہا ہے اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر سا لکھنے کی پریکٹس کیجئے اب یہاں پر بھی ہم لکھواتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں لکھیے جی آپ آئیے یہ ہماری ایک چھوٹی سی پیاری سی مدنی منی ہے یہ دکھائیں گی آپ کو سا لکھنے کا طریقہ کیا لکھ رہی ہیں سا آواز تو نکالیے بھائی دور سے سا سا لکھ رہی ہیں یہ اور یہ کیا لکھا ہے نہیں جی پا یہ پے لکھا ہے آپ نے دیکھیں جی آپ نے جو سا دیکھا تھا نا اس کے اوپر تھے تین نقطے اوپر تھے نیچے تھے جی تو آپ نے نیچے کیوں لگا دیے اب آپ اوپر لگائیے جی سا کے اوپر یہ بیٹا آپ نے جو ہے ایک نیا حرف بنا دیا یہ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے دیکھیں مدنی چینل کی ناظرین یہ نہیں ہے جو مدنی منع ہے نا یہ والے نہیں ہے یہ سے یہ نہیں ہے اور یہ جو بنا ہے نا آپ نے یہ والا نقطہ یہاں لگائیے اوپر جی یہ مدنی منوں کو ایک ایک چیز جو ہے سمجھانا پڑے گی اب کون ہے مدنی منا ایک اور آ جائیں یا مدنی منی آپ لکھیں گے آ جائیے آپ آ جائیے چلے جی اب ایک اور مدنی منی آ رہی ہیں مسکراتے ہوئے آ رہی ہیں خوشی خوشی آ رہی ہیں کیا لکھیں گی جی سا سا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں دو دو ارے ارے اب چار نہیں کہہ دیے گا ٹھیک ہے کتنے نقطے ہوتے ہیں ارے چار کہہ دیا آپ نے میں آپ کو منع کر رہا ہوں آپ نے چار کہہ دیا سا کے اوپر نہیں جی کیا کیا بولے جا رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا ہانی نام اتنا پیارا ہے سا کے اوپر کتنے نقطے دو کبھی دو کبھی تین کیا کر رہی ہیں کبھی سات بول رہی ہیں آپ سا کے اوپر تین نقطے کتنے جی سا کے اوپر با کے اوپر نہیں با کے اوپر نہیں با کے نیچے نکتا ہوتا ہے با کے نیچے ہاں جی الف کے اوپر الف کے اوپر نکتے ہوتے ہاں جی الف کے اوپر نکتے نہیں ہوتے نیچے ہوتے سائڈ میں ہوتے الف میں نکتے نہیں ہوتے جی چلیں اب آپ سال لکھیں دیکھتے ہیں کیسے لکھتی ہیں چلیں یہاں لکھیے یہ دیکھیں سا لکھ رہی ہیں ام یہ تو نون ہو گیا آواز سے نہیں چلیں جی مٹا بھی دیا ام نے اچھا جی لکھیں سا یہ ہانی سا لکھ مدنی چینل کے ناد یہ کچھ کا کچھ لکھ رہی ہیں کہاں پڑھتی ہیں دار مدینہ جی دار مدینہ میں پڑھتی ہیں نیا نیا داخلہ ہوا ہوگا ان کا تو بھائی آپ توجہ کے ساتھ پڑھیے چلے جو سا جو لکھا تھا وہ مٹا بھی دیا انہوں نے اب کون مدنی منا آ رہا ہے آپ آ جائیے چلیں جی جان جی، سے سا لکھے ہم میں ہانی تو اپنا سا مٹا کے بھی چلی گئی جو بھی لکھا تھا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 تو پیارے مدنی منوں اور مدنی منو آج ہم نے آپ کو کون سا حرف لکھنا سکھایا کون سا حرف لکھنا سکھایا جی اب ہم اس کی ادائیگی کی طرف آتے ہیں کہ سا کو کیسے پڑھتے ہیں سا کو ادا کرتے وقت آپ نے زبان کے سرے اور دانتوں کے اندرونی جو کنارے ہیں اس پر توجہ رکھنی ہے کیونکہ سا یہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کا سرا زبان کا سرا کیا ہے زبان کی جو نوک ہے زبان کی جو نوک ہے یہ اور جو دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں ادھر سے سا ادا ہوگا اچھا کچھ مدنی منہ جب سا کو پڑھتے ہیں سا کو پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں سا سا یہ جو سیٹی کی آواز آئی ہے سا یہ نہیں آئے گی یہ سیٹی کی آواز نہیں آئے گی آپ نے اس طرح سا کو پڑھنا ہے سا سا سا نہیں اور اس کی مقدار جو ہے ایک علی ہے ایک علیف ہم نے اس کو کھینچنا ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منوں کو ہمارا یہ سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائیے ہم آپ کو کچھ مدنی پھول بتانے جا رہے ہیں جو ہے کھانسی سے متعلق کھانسی آتی ہے کھانسی آتی ہے مدنی منو کھانسی تو آتی ہے کہ گلے میں جو ہے خراش اگر آتی ہے تو پھر ہمیں کیا ہوتی ہے کھانسی ہو جاتی ہے بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کوئی چیز کھاتے ہیں جلدی جلدی جیسے آپ کی من پسند کی کوئی ڈش آ گئی برگر آ گیا یا جو آپ کو پسند ہے وہ چیز سامنے آ گئی اب چاول آ گئے بریانی آ گئی قورمہ آ گیا اب آپ کی من پسند چیز ہے یا پکوڑے کھا رہے ہیں اب جلدی اللہ کھاتے ہیں بہت سے لوگ دیکھا ہے جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں بہت کھانسی آ رہی ہے سلسلے میں آج بس بس اب نہیں کھاتے ہیں بھائی تو جب جلدی جلدی کھاتے ہیں جلدی جلدی کھاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ٹھنڈا لگ جاتا ہے ٹھنڈا لگ جاتا ہے نا پھنس جاتا ہے کھانا تو پھر جو کھانسی لگتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جب کھانسی لگتی ہے تو پھر امی یا ابو پھر پیٹ پہ پٹائی کرتے ہیں پیٹ سے لاتے ہیں کرتے ہیں نا اس طریقے سے پیٹ سے لاتے ہیں اوپر دیکھیں یہ ٹوٹکے وغیرہ ہیں اچھا بعض مدنی منڈے ہوتے ہیں دودھ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ لیٹے لیٹے دودھ پی رہے ہوتے ہیں ہے نا پیٹر سے پی رہے ہوتے ہیں تو جب وہ لیٹے لیٹے دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو پھر بس اوقات ان کو بھی پھندا لگ جاتا ہے آپ لوگوں کو بھی کھانسی آ جاتی ہوگی پھر کیا ہوتا ہے امی کیا کرتی ہیں پیٹ پہ چھوٹی سی پیاری سی پٹائی ہو جاتی ہے بعض مدنی منع مدنی منیا ایسے کرتے ہیں جب ان کو کھانسی آتی ہے یا چھینک آتی ہے تو منہ کھول دیتے ہیں بہت سارا منہ کھول دیتے ہیں جب منہ کھولتے ہیں تو بس اوقات کھانسی میں سے جو ہے وہ پھوک بھی آ جاتا ہے ساتھ تو جب آپ کو کھانسی وغیرہ آ رہی ہے تو آپ اپنا منہ چھپا دیں چھپائیں کیسے نیچے کر لیں کیسے کر لیں اور جو رومال وغیرہ ہے وہ نکال کر جو ہے وہ آپ اپنی ناک پر اپنے منہ پہ رکھ لیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمیں کھانسنا بھی چاہیے اسی طریقے سے ہمیں چھینکنا بھی چاہیے یہ نہیں کہ برابر میں جو بیٹھا ہوا کھانسی آ رہی ہے اس طرف جا کر ہم اس کو اپنی کھانسی کی آواز جو ہے قریب کر کے سنائے تو پھر اس کو اچھا نہیں لگے گا جب بھی کھانسی آئے سر کو جو ہے نیچے کرنا چاہیے کیسے امے ہانی جی دیکھیں امے ہانی کیسے کر رہی ہیں کیسے ہانی جی اب ایک مرتبہ تمام مدنی منع کھانس کے دکھائیے اور سر کا رکھیں گے جی کھانسی جب نہیں آپ دیکھیں کھانس رہے ہیں لیکن آپ سر نیچے نہیں کر رہے ہیں آپ کو اس لیے کوئی بول رہے ہیں کھانسنے کا کہ آپ کی کھانسی ہمیں اچھی لگ رہی ہے یا مدنی چینل کے نادری نے فرمائش کی ہے بلکہ ہم آپ سے کھانسی کی فرمائش اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے تھوڑے پریکٹس میں آ جائے جب بھی ہم کھانسیں گے تو ہمارا سر کہاں ہوگا اور ہاتھ جو ہے کہاں ہوں گے منہ پہ رکھ لیں ٹھیک ہے کھانس کے دکھائیے جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو کھانسی اور چھینک سے متعلق کچھ مدنی پھول دیے تو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے تو پیارے پیارے مدنی منو آج آپ کو اپنا سبق تو یاد ہے نا سا سے کیا آتا ہے سا سے کیا آتا ہے اور سا سے ثواب بھی آتا ہے سمر سا سے سمر اچھا جی سمر میں کون کون سے فروٹ ہیں انگور کیلا تربوز سیب اچھا بچوں کو سب سے پسندیدہ پھل کون سا ہے سیب آپ کو سیب پسند ہے آپ کو آم پسند ہے آپ کو آم آم بھائی ادھر آم پسند ہے اسٹرابری پسند ہے ان کو اور آم سیب بھی پسند ہے آم زیادہ مدنی منوں کو پسند ہے اچھا جی اچھا آم تو گرمیوں میں آتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں آ گیا ہے جی آ گیا دیکھا ہے آم اچھا آپ کے پاس بھی آ گیا بھائی آم تو آم تو مدنی منوں کا پسندیدہ پھل ہے اور یہ پھلوں کا سردار بھی ہے اچھا ایک طاقتور پھل ہے جس کو سیب کہتے ہیں تو آئیے سیب سے متعلق ہم آپ کو کچھ مدنی پھول سناتے ہیں اور جب بھی آپ سیب کھائیں تو ان افادیت کو ذہن میں رکھیں سارے پھل کھایا کریں جو بھی آپ کے امی ابو پھل لے کر آئیں آپ کو وہ پھل فروٹ وغیرہ کھانے چاہیے لیکن کسی کے یہاں جائیں تو مانگ کر نہ کھائیں جب وہ آپ کے گھر میں آئیں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 صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ جسم میں خون پیدا کرتا ہے جو مدانی منی اور مدانی منیا ہیلپ کر رہے ہیں یا دار المدینہ میں پڑھتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں ان کا دماغ کا بھی کام ہوتا ہے تو ایسوں کے لیے سیب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے حافظہ بھی مضبوط کرتا ہے میٹھا سیب آنکھوں کی روشنی بھی پر آتا ہے جب کہ کمزور کرتا ہے جب بھی سیب کھائیں دھو کر اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں اور کھانے کے بعد الحمد للہ جل جزاک اللہ خیرہ آمین تو آج ہمارا سبق کیا ہے سمر سا سے تو آئیے ہم آپ کو کچھ مدنی پھول سناتے ہیں سیب سے متعلق اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیب میں رنگ بھی بھرتے ہیں پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ابھی آپ کو اسکرین پر کیا چیز نظر آ رہی ہے جی یہ سمر ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے ذرا بتائیے تو اس میں سیب کس رنگ کا ہے چلے دیکھتے ہیں جی ہاں سیب لال رنگ کا ہے اب اس سمر کو رکھتے ہیں یہاں اور ہم بھرتے ہیں اس سیب میں رنگ پیاری مدنی منوں اور مدنی منوں اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان رنگوں کے نام جی یہ سفید یہ پیلا یہ یہ کتائی کا رنگ ماشا اللہ عز و جل اب سیب میں کون سا رنگ بھرنا ہے لال جی اب لال رنگ کی پینسل کو یہاں سے لے کر سیب میں بھرتے ہیں لال رنگ اللہ اور یہ لال رنگ مکمل ہوا اب بھریں گے سیب کے تنے میں کھٹا ہی رنگ اور یہ بھی مکمل ہوا اب بھرنا ہے پتوں میں رنگ تو بتائیے اور اب سمر میں سے سیب کا رنگ مکمل ہوا اور یاد ہے نا سا سے آتا ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو ہر سا کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہر جین کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ